غزوہ احزاب و قریضہ کے بعد کی جنگی مہمات ایک سلام بن ابی الحقیق کا قتل سلام بن ابی الحقیق جس کی کنیت ابو رافع تھی یہود کے ان اکابر مجرمین میں تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرقین کو ورغلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور مال اور رسد سے ان کی امداد کی تھی اس کے علاوہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا بھی پہنچاتا تھا اس لیے جب مسلمان بنو قریضہ سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہی چونکہ اس سے پہلے بن اشرف کا قتل قبیلہ اوس کے چند صحابہ کے ہاتھوں ہو چکا تھا اس لیے قبیلہ خزرج کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کوئی کارنامہ ہم بھی انجام دیں اس لیے انہوں نے اجازت مانگنے میں جلدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت تو دے دی لیکن تاکید فرما دی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے اس کے بعد ایک مختصر سا دستہ جو پانچ آدمیوں پر مشتمل تھا اس مہم پر روانہ ہوا یہ سب کے سب قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن عتیق تھے رضی اللہ عنہ اس جماعت نے سیدھے خیبر کا رخ کیا کیونکہ ابو رافع کا قلعہ وہیں تھا جب قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے ڈھور ڈنگر لے کر واپس ہو چکے تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عتیق نے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا اختیار کرتا ہوں ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ کے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا او اللہ کے بندے اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ ورنہ میں دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں اندر گھس گیا اور چھپ گیا جب سب لوگ اندر آ گئے تو پہرے دار نے دروازہ بند کر کے ایک کھونٹی پر چابیاں لٹکا دیں دیر بعد جب ہر طرف سکون ہو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں لیں اور دروازہ کھول دیا ابو رافع بالا خانے میں رہتا تھا اور وہاں مجلس سوا کرتی تھی جب اہل مجلس چلے گئے تو میں اس کے بالا خانے کی طرف چڑھا میں جو کوئی دروازہ بھی کھولتا تھا اسے اندر کی جانب سے بند کر لیتا تھا میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی گیا تو اپنے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے ابو رافع کو قتل کر لوں گا اس طرح میں اس کے پاس پہنچ تو گیا لیکن وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریخ کمرے میں تھا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں کس جگہ ہے اس لیے میں نے کہا ابو رافع اس نے کہا یہ کون ہے میں نے چھٹ آواز کی طرف لپک کر اس پر تلوار کی ایک ضرب لگائی لیکن میں اس وقت ہڑبڑایا ہوا تھا اس لیے کچھ نہ کر سکا ادھر اس نے زور کی چیخ ماری لہٰذا میں چھٹ کمرے سے باہر نکل گیا اور ذرا دور ٹھہر کر پھر آ گیا اور آواز بدل کر بولا ابو رافع یہ کیسی آواز تھی اس نے کہا تیری ماں برباد ہو ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عطی کہتے ہیں کہ اب میں نے ایک زوردار ضرب لگائی جس سے وہ خون میں لت پت ہو گیا لیکن اب بھی میں اسے قتل نہ کر سکا اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبا دی اور وہ اس کی پیٹھ تک جا رہی میں سمجھ کیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے اس لیے اب میں ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس ہوا اور ایک سیڑھی کے پاس پہنچ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ زمین تک پہنچ چکا ہوں پاؤں رکھا تو نیچے گر پڑا چاندنی رات تھی پنڈلی سرک گئی میں نے پگڑی سے اسے کس کر باندھا اور دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور جی ہی جی میں کہا کہ آج جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے یہاں سے نہیں نکلوں گا چنانچہ جب مرغ نے بانگ دی تو موت کی خبر دینے والا قلعے کی فصیل پر چڑھا اور بلند آواز سے پکارا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دے رہا ہوں اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور کہا بھاگ چلو اللہ نے ابو رافع کو کیفر کردار تک پہنچا دیا چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا اور ایسا لگا گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ ابو رافع کے گھر میں پانچوں صحابہ کرام گھسے تھے اور سب نے اس کے قتل میں شرکت کی تھی اور جس صحابی نے اس کے اوپر تلوار کا بوجھ ڈال کر قتل کیا تھا وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن انیس تھے اس روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جب رات میں ابو رافع کو قتل کر لیا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو انہیں اٹھا لائے اور قلعے کی دیوار کے آر پار ایک جگہ چشمے کی نہر گئی ہوئی تھی اسی میں گھس گئے ادھر یہود نے آگ جلائی اور ہر طرف دوڑ دوڑ کر دیکھا جب مایوس ہو گئے تو مقتول کے پاس واپس آ گئے صحابہ کرام واپس ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عتیق کو لاد کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اس سریا کی روانگی قدا یا ذی الحجہ پانچ ہجری میں زیر عمل آئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب اور قریضہ کی جنگوں سے فارغ ہو گئے اور جنگی مجرمین سے نمٹ چکے تو ان قبائل اور عراب کے خلاف تعدیبی حملے شروع کیے جو امن و سلامتی کی راہ میں سنگ گراں بنے ہوئے تھے اور قوت قاہرہ کے بغیر پرسکون نہیں رہ سکتے تھے ذیل میں اس سلسلے کے سرایہ اور غزوات کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے دو سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ احزاب و قریضہ کی جنگوں سے فراغت کے بعد یہ پہلا سریہ ہے جس کی روانگی عمل میں آئی یہ تیس آدمیوں کی مختصر سی نفری پر مشتمل تھا اس سریعہ کو نجد کے اندر بکرات کے علاقے میں ذریعہ کے آس پاس کرتا نامی مقام پر بھیجا گیا تھا ذریعہ اور مدینہ کے درمیان سات رات کا فاصلہ ہے روانگی دس محرم چھ ہجری کو عمل میں آئی تھی اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمنوں کے سارے افراد بھاگ نکلے مسلمانوں نے چوپائے اور بکریاں ہانک لیں اور محرم میں ایک دن باقی تھا کہ مدینہ آ گئے یہ لوگ بنو حنیفہ کے سردار سمامہ بن اسال حنفی کو بھی گرفتار کر لائے تھے وہ مسلمہ قذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے لیکن مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مدینہ لا کر مسجد نبوی کے ایک کھمبے سے باندھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا سماما تمہارے نزدیک کیا ہے انہوں نے کہا اے محمد میرے نزدیک خیر ہے اگر تم قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے اور اگر احسان کرو تو ایک قدر دان پر احسان کرو گے اور اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گزرے تو پھر وہی سوال کیا اور سماما نے پھر وہی جواب دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گزرے تو پھر وہی سوال و جواب ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سمامہ کو آزاد کر دو انہوں نے آزاد کر دیا سمامہ مسجد نبوی کے قریب کھجور کے ایک باغ میں گئے غسل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر مشرف با اسلام ہو گئے پھر کہا خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے اور خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش رہو اور حکم دیا کہ عمرہ کر لیں جب وہ دیار قریش میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ سماما تم تتین ہو گئے ہو سماما نے کہا نہیں بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں اور سنو خدا کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ نہیں آ سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں یمامہ اہل مکہ کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ نے وطن واپس جا کر مکہ کے لیے غلہ کی روانگی بند کر دی جس سے قریش سخت مشکلات میں پڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے لکھا کہ سماما کو لکھ دیں کہ وہ غلے کی روانگی بند نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تین غزوہ بنو لحیان بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے مقام رجی میں دس صحابہ کرام کو دھوکے سے گھیر کر آٹھ کو قتل کر دیا تھا اور دو کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور حدود مکہ سے قریب واقع تھا اور اس وقت مسلمانوں اور قریش و اعراب کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ان کے عزائم کمزور پڑ گئے اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب بنو لحیان سے رجی کے مقتولین کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے چنانچہ آپ نے ربی الاول یا جماعتی الاولا چھ ہجری میں تو صحابہ کی معیت میں ان کا رخ کیا مدینہ میں حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین بنایا اور ظاہر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یلغار کرتے ہوئے امج اور اسفان کے درمیان بطن غران نامی ایک وادی میں جہاں آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کیں ادھر بنو لحیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو گئی تھی اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل بھاگے اور ان کا کوئی بھی آدمی گرفت میں نہ آ سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزمین میں دو روز قیام فرمایا اس دوران سر یہ بھیجے لیکن بنو لحیان نہ مل سکے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے شہ سوار کراغ الغمین بھیجے تاکہ قریش کو بھی آپ کی آمد کی خبر ہو جائے اس کے بعد آپ کل چودہ دن مدینہ سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے اس مہم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در پے فوجی مہمات اور سر یہ روانہ فرمائے ذیل میں ان کا مختصر ذکر کیا جا رہا ہے چار سریہ عمر ربیع الاول یا ربیع الاخر چھ ہجری میں حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو چالیس افراد کی کمان دے کر مقام غمر کی جانب روانہ کیا گیا یہ بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے مسلمانوں کی آمد سن کر دشمن بھاگ گیا اور مسلمان ان کے دو سو اونٹ مدینہ ہانک لائے پانچ ذریعہ ذوالقصہ ایک اسی ربیع الاول یا ربیع الاخر چھ ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں دس افراد کا ایک القصہ کی جانب روانہ کیا گیا یہ مقام بنو سالبہ کے دیار میں واقع تھا دشمن جس کی تعداد ایک سو تھی کمین گاہ میں چھپ گیا اور جب صحابہ کرام سو گئے تو اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا صرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکے اور وہ بھی زخمی ہو کر سریاز القصہ دو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے رفقا کی شہادت کے بعد ربیع الاخر چھ ہجری ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ذوالقصہ کی جانب روانہ فرمایا انہوں نے چالیس افراد کی نفری لے کر مذکورہ صحابہ کرام کی شہادت کہہ کا رخ کیا اور رات بھر پیدل سفر کر کے الصبا بنو سالبہ کے دیار میں پہنچتے ہی چھاپا مار دیا لیکن بنو سالبہ اس تیزی سے پہاڑوں میں بھاگے کہ مسلمانوں کی گرفت میں نہ آ سکے صرف ایک آدمی پکڑا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا البتہ مویشی اور بکریاں ہاتھ آئیں سات سریا جموم یہ سریا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت ربیع الاخر چھ ہجری میں جموم کی جانب روانہ کیا گیا جموم موجودہ وادی فاطمہ میں بنو سلیم کے ایک چشمے کا نام ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو قبیلہ مزینہ کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا گرفت میں آ گئی اس نے بنو سلیم کے ایک مقام کا پتہ بتایا جہاں سے بہت مویشی بکریاں اور قیدی ہاتھ آئے حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ سب لے کر مدینہ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزنی عورت کو آزاد کر کے اس کی شادی کر دی سریعہ عیس یہ سریا ایک سو ستر سواروں پر مشتمل تھا اور اسے بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت جماعتی الاولا چھے ہجری میں ایس کی جانب روانہ کیا گیا تھا اس مہم نے قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے وہ گرفتار تو نہ ہو سکے لیکن بھاگ کر سیدھے مدینہ پہنچے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی پناہ لے کر ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر قافلے کا مال واپس دلا دیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کا دباؤ ڈالے بغیر صحابہ کرام سے اشارہ کیا کہ مال واپس کر دیں صحابہ کرام نے تھوڑا زیادہ اور چھوٹا بڑا جو کچھ تھا سب واپس کر دیا ابو العاص سارا مال لے کر مکہ پہنچے امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کی پھر مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر اس لیے حوالے کر دیا تھا کہ اس وقت تک کفار پر مسلمان عورتوں کے حرام کیے جانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور ایک حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جدید کے ساتھ رخصت کیا تھا یا یہ کہ چھ برس کے بعد رخصت کیا تھا تو یہ نہ مانی صحیح ہے نہ سندن بلکہ دونوں لحاظ سے ضعیف ہے اور جو لوگ اسی ضعیف حدیث کے قائل ہیں وہ ایک عجیب متضاد بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو العاص آٹھ ہجری کے اواخر میں فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے تھے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آٹھ ہجری کے اوائل میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا حالانکہ اگر یہ دونوں باتیں صحیح مان لی جائیں تو تضاد بالکل واضح ہے سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ابو العاص کے اسلام لانے اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہ زندہ ہی کہاں تھیں کہ انہیں ان کے پاس نکاح جدید یا نکاح قدیم کی بنیاد پر ابو العاص کے حوالے کیا جاتا ہم نے اس موضوع پر بلوغ المرام کی تعلیق میں بسط سے گفتگو کی ہے مشہور صاحب مغازی موسا بن اقبا کا رجحان اسی طرف ہے کہ یہ واقعہ سات ہجری میں ابو البصیر اور ان کے رفقا کے ہاتھوں پیش آیا تھا لیکن یہ نہ حدیث صحیح کے موافق ہے نہ حدیث صحیف کے نو سریع طرف یا ترق یہ سریا بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جمادی الاخرہ میں طرف یا ترق نامی مقام کی طرف روانہ کیا گیا یہ مقام سالبہ کے علاقے میں تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف پندرہ آدمی تھے لیکن بدوں نے خبر پاتے ہی راہ فرار اختیار کی انہیں خطرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں حضرت زید کو چار اونٹ ہاتھ لگے اور وہ چار روز بعد واپس آ گئے دس سریا وادی القرا یہ سریا بارہ آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس کے کمانڈر بھی حضرت زید رضی اللہ عنہ ہی تھے وہ رجب چھ ہجری میں وادی القرا کی جانب روانہ ہوئے مقصد دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا تھا مگر وادی القرا کے باشندوں نے ان پر حملہ کر کے نو صحابہ کو شہید کر دیا اور صرف تین بچ سکے جن میں ایک خود حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے اور گیارہ سریہ خبط اس سریہ کا زمانہ رجب آٹھ ہجری بتایا جاتا ہے مگر سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تین سو سواروں کی جمعیت روانہ فرمائی ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانا تھا ہم اس مہم کے دوران سخت پھوک سے دو چار ہوئے یہاں تک کہ پتے جھاڑ جھاڑ کر کھانا پڑے اسی لیے اس کا نام جیش خبت پڑ گیا خپت چھاڑے جانے والے پتوں کو کہتے ہیں آخر ایک آدمی نے تین اونٹ زبا کیے پھر تین اونٹ زبا کیے پھر تین اونٹ زبا کیے لیکن اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے منع کر دیا پھر اس کے بعد ہی سمندر نے انبر نامی ایک مچھلی پھینک دی جس سے ہم آدھے مہینے تک کھاتے رہے اور اس کا تیل بھی لگاتے رہے یہاں تک کہ ہمارے جسم پہلی حالت پر پلٹ آئے اور تندرست ہو گئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی پسلی کا ایک کانٹا لیا اور لشکر کے اندر سب سے لمبے آدمی اور سب سے لمبے اونٹ کو دیکھ کر آدمی کو اس پر سوار کیا اور وہ سوار ہو کر کانٹے کے نیچے سے گزر گیا ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے توشا کے طور پر رکھ لیے اور جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے پر آمد کیا تھا اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا واقعے کی تفصیل ختم ہوئی اوپر جو یہ کہا گیا ہے کہ اس واقعے کا سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان قریش کے کسی قافلے سے تعرض نہیں کرتے تھے غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسی پانچ یا چھ ہجری یہ غزوہ جنگی نقطہ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں ہے مگر اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعزیری قوانین نازل ہوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی نفس کی ایک خاص شکل عطا ہوئی ہم پہلے غزوے کا ذکر کریں گے اس کے بعد ان واقعات کی تفصیل پیش کریں گے یہ غزوہ اہل سیر کے بقول شابان پانچ یا چھ ہجری میں پیش آیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو المستلق کا سردار حارث بن ابی زرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ بن حسیب اسلم رضی اللہ عنہ کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن ابی زرار سے ملاقات اور بات چیت کی اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی صحت کا اچھی طرح یقین آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئے روانگی تو شعبان کو ہوئی اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اور کہا جاتا ہے کہ نمیلہ رضی اللہ عنہ بن عبداللہ لیسی کو سونپا تھا حارث بن ابی زرار نے اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا تھا لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا جب حارث بن ابی زرار اور اس کے رفقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوف زدہ ہوئے اور جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ مریسی تک پہنچے تو بنو مستلق آمادہ جنگ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی صف بندی کر لی پورے اسلامی لشکر کے علم دردار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے اور خاص انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا کچھ دیر فریقین میں تیروں کا تبادلہ ہوا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے یکبار کی حملہ کیا اور فتح یاب ہو گئے مشرقین نے شکست کھائی کچھ مارے گئے عورتوں بچوں کو قید کر لیا گیا مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئیں مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا جسے ایک انصاری نے دشمن کا آدمی سمجھ کر مار دیا تھا اس غزوے کے متعلق اہل سیر کا بیان یہی ہے لیکن علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ وہم ہے کیونکہ اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی تھی بلکہ آپ نے چشمے کے پاس ان پر چھاپا مار کر عورتوں بچوں اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا تھا جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المطلق پر چھاپا مارا اور وہ غافل تھے قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں جو بنو المستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھیں وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا مکاتب اس غلام یا لونڈی کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ وہ ایک مقررہ رقم مالک کو ادا کر کے آزاد ہو جائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے مقررہ رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو المستلق کے ایک سو گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا کہنے لگے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں یہ ہے اس غزوے کی روتات باقی رہے وہ واقعات جو اس غزوے میں پیش آئے تو چونکہ ان کی بنیاد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے رفقا تھے اس لیے بے جانا ہوگا کہ پہلے اسلامی معاشرے کے اندر ان کے کردار اور رویے کی ایک جھلک پیش کر دی جائے اور بعد میں واقعات کی تفصیل دی جائے غزوہ بنی المستلق سے پہلے منافقین کا رویہ ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً بڑی قد تھی چونکہ و خزرج سے اس کی قیادت پر متفق ہو چکے تھے اور اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج بنایا جا رہا تھا کہ اتنے میں مدینہ کے اندر اسلام کی شعائیں پہنچ گئیں اور لوگوں کی توجہ ابن اپی سے ہٹ گئی اس لیے اسے احساس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے اس کی یہ قد اور چلن ابتدائی ہی سے واضح تھی جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی یہی روش رہی چنانچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا اس نے اپنی ناک ٹھک لی اور بولا ہم پر غبار نہ اڑاؤ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا آپ اپنے گھر میں بیٹھیے ہماری مجلس میں قرآن سنا سنا کر ہمیں تنگ نہ کیجیے یہ اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے لیکن جنگ بدر کے بعد جب اس نے ہوا کا رخ دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا تب بھی وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا دشمن ہی رہا اور اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے اور اسلام کی آواز کمزور کرنے کی مسلسل تدبیریں سوچتا رہا وہ آدائے اسلام سے بڑا مخلصانہ ربط رکھتا تھا چنانچہ بنو قینو کا کے معاملے میں نہایت نامعقول طریقے سے دخل انداز ہوا تھا جس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے اسی طرح اس نے غزوہ عہد میں بھی شر بدہدی مسلمانوں میں تفریق اور ان کی صفوں میں بے چینی و انتشار اور کھلبلی پیدا کرنے کی کوششیں کی تھیں اس کا بھی ذکر گزر چکا ہے اس منافق کے مکرو فریب کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے اظہار اسلام کے بعد ہر جمعے کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو پہلے خود کھڑا ہو جاتا اور کہتا لوگو یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت و احترام بخشا ہے لہٰذا ان کی مدد کرو انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی بات سنو اور مانو اس کے بعد بیٹھ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خطبہ دیتے پھر اس کی ڈھٹائی اور بے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب جنگ عہد کے بعد پہلا جمعہ آیا کیونکہ یہ شخص اس جنگ میں اپنی بدترین دغا بازی کے باوجود خطبے سے پہلے پھر کھڑا ہو گیا اور وہی باتیں دہرانی شروع کیں جو اس سے پہلے کہا کرتا تھا لیکن اب کی بار مسلمانوں نے مختلف اطراف سے اس کے کپڑوں کو پکڑ کر کہا او اللہ کے دشمن بیٹھ جا تو نے جو جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد اب تو اس لائق نہیں رہ گیا اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا اور یہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا کہ میں ان صاحب کی تائید کے لیے اٹھا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی مجرمانہ بات کہہ دی اتفاق سے دروازے پر ایک انصاری سے ملاقات ہو گئی انہوں نے کہا تیری بربادی ہو واپس چل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے دعائی مغفرت کریں گے اس نے کہا خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائی مغفرت کریں علاوہ ازیں ابن ابی نے بنو نذیر سے بھی رابطہ قائم کر رکھا تھا اور ان سے مل کر مسلمانوں کے خلاف در پردہ سازشیں کیا کرتا تھا اسی طرح ابن ابی اور اس کے رفقا نے جنگ خندق میں مسلمانوں کے اندر اضطراب اور کھلبلی مچانے اور انہیں مروب و دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے تھے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی حسب ذیل آیات میں کیا ہے اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا اور جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اے یسرب والو اب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں لہٰذا پلٹ چلو اور ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں یعنی ان کی حفاظت کا انتظام نہیں حالانکہ وہ کھلے پڑے نہ تھے یہ لوگ محض بھاگنا چاہتے تھے اور اگر شہر کے اطراف سے ان پر دھاوا بول دیا گیا ہوتا اور ان سے فتنے میں شرکت کا سوال کیا گیا ہوتا تو یہ اس میں جا پڑتے اور بمشکل ہی کچھ رکتے انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ہو کر رہنی ہے آپ کہہ دیجئے کہ تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھگدڑ تمہیں نفع نہ دے گی اور ایسی صورت میں تمتا کا تھوڑا ہی موقع دیا جائے گا آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہارے لیے برا ارادہ کرے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو حامی و مددگار نہیں پائیں گے اللہ تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو روڑے اٹکاتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ اور جو لڑائی میں محض تھوڑا سا حصہ لیتے ہیں جو تمہارے ساتھ دینے میں انتہائی بخیل ہیں جب خطرہ آ پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیدے پھرا پھرا کر دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر موت تاری ہو رہی ہے اور جب خطرہ ٹل جائے تو مال و دولت کی حرص میں تمہارا استقبال تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی زبانوں سے کرتے ہیں یہ لوگ در حقیقت ایمان ہی نہیں لائے ہیں اس لیے اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے اور اللہ پر یہ بات آسان ہے یہ سمجھتے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی کیا نہیں ہے اور اگر وہ پھر پلٹ کر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ بدوؤں کے درمیان بیٹھے تمہاری خبر پوچھتے رہیں اور اگر یہ تمہارے درمیان رہیں بھی تو کم ہی لڑائی میں حصہ لیں گے سورہ احزاب آیات بیس تا اکیس ان آیات میں موقع کی مناسبت سے منافقین کے انداز فکر طرز عمل نفسیات اور خود غرضی و موقع پرستی کا ایک جامع نقشہ کھینچ دیا گیا ہے ان سب کے باوجود یہود منافقین اور مشرقین غرض سارے ہی آتائی اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب مادی تفوق یعنی اسلح لشکر اور تعداد کی کثرت نہیں ہے بلکہ اس کا سبب وہ خدا پرستی اور اخلاقی قدریں ہیں جن سے پورا اسلامی معاشرہ اور دین اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر فرد سرفراز و پہرامند ہے ان آدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو ان اخلاقی قدروں کا موجزے کی حد تک سب سے بلند نمونہ ہے اسی طرح یہ آدائی اسلام چار پانچ سال تک برسر پیکار رہ کر یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اس دین اور اس کے حاملین کو ہتھیاروں کے بل پر نیست و نابود کرنا ممکن نہیں اس لیے انہوں نے غالباً یہ طے کیا کہ اخلاقی پہلو کو بنیاد بنا کر اس دین کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپیگنڈے کی جنگ چھیڑ دی جائے اور اس کا پہلا نشانہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بنایا جائے چونکہ منافقین مسلمانوں کی صف میں پانچواں کالم تھے اور مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے مسلمانوں سے بلا تردد مل جل سکتے تھے اور ان کے احساسات کو کسی بھی مناسب موقع پر بہ آسانی بھڑکا سکتے تھے اس لیے اس پروپیگنڈے کی ذمہ داری ان منافقین نے اپنے سر لی یا ان کے سر ڈالی گئی اور عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڑا اٹھایا ان کا یہ پروگرام اس وقت ذرا زیادہ کھل کر سامنے آیا جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی چونکہ عرب کا دستور یہ چلا آ رہا تھا کہ وہ متبنّ یعنی منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی لڑکے کا درجہ دیتے تھے اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھتے تھے اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شور و شغب پر کرنے کے لیے اپنی دانست میں دو کمزور پہلو ہاتھ آئے ایک یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ کی پانچویں بیوی تھیں جبکہ قرآن نے چار سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے اس لیے یہ شادی کیوں کر درست ہو سکتی ہے دوسرے یہ کہ زینب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھیں اس لیے عرب دستور کے مطابق ان سے شادی کرنا نہایت سنگین جرم اور زبردست گناہ تھا چنانچہ اس سلسلے میں خوب پروپیگنڈا کیا گیا اور طرح طرح کے افسانے گھڑے گئے کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ کو اچانک دیکھا اور ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ نقد دل دے بیٹھے اور جب ان کے صاحبزادے زید رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے زینب رضی اللہ عنہ کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی کر دیا منافقین نے اس افسانے کا اتنی قوت سے پروپیگنڈا کیا کہ اس کے اثرات کتب احادیث و تفاسیر میں اب تک چلے آ رہے ہیں اس وقت یہ سارا پروپیگنڈا کمزور اور سادہ لوح مسلمانوں کے اندر اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ بالآخر قرآن مجید میں اس کی بابت واضح آیات نازل ہوئیں جن کے اندر شکو کے پنہا کی بیماری کا پورا پورا علاج تھا اس پروپیگنڈے کی وسط کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ سورہ احزاب کا آغاز ہی اس آیت کریمہ سے ہوا یا ایوہ النبی اتق اللہ تطیع الكافرین والمنافقین ان اللہ علی من حکیما یعنی اے نبی اللہ سے ڈرو اور کافرین و منافقین سے نادبو بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے سورہ احزاب آیت نمبر ایک یہ منافقین کی حرکتوں اور کارروائیوں کی طرف ایک طائرانہ اشارہ اور ان کا ایک مختصر سا خاکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حرکتیں صبر نرمی اور تلطف کے ساتھ برداشت کر رہے تھے اور عام مسلمان بھی ان کے شر سے دامن بچا کر صبر و برداشت کے ساتھ رہ رہے تھے کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ رہ کر رسوا کیے جاتے رہیں گے چنانچہ ارشاد ہوا اولا انہم یوفتن فی کل مرتا او ثم لا يتوبون ولا هم یت یعنی وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال ایک بار یا دو بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے پھر وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں سورہ التوبہ آیت نمبر ایک سو چھبیس بنو المستلق میں منافقین کا کردار جب غزوہ بنی المستلق پیش آیا اور منافقین بھی اس میں شریک ہوئے تو انہوں نے ٹھیک وہی کیا جو اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے اگر وہ تمہارے اندر نکلتے تو تمہیں مزید فساد ہی سے دوچار کرتے کرتے اور فتنے کی تلاش میں تمہارے اندر تگ و دع کرتے سورہ التوبہ آیت نمبر سینتالیس چنانچہ اس غزوے میں انہیں بھڑاس نکالنے کے دو مواقع ہاتھ آئے جس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں خاصا استراب و انتشار مچایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدترین پروپاگینڈا کیا ان دونوں مواقع کی کسی قدر تفصیلات یہ ہیں ایک مدینہ سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المستلق سے فارغ ہو کر ابھی چشمہ مریسی پر قیام فرما ہی تھے کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے انہی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جہجہ غفاری تھا پانی پر ایک اور شخص سنان بن دبر جوہنئی سے اس کی دھکم دھکا ہو گئی اور دونوں لڑ پڑے پھر جوہن نے پکارا یا معاشر الانصار نصار کے لوگو مدد کو پہنچو اور جہجہاں نے آواز دی یا معاشر المہاجرین مہاجرین مدد کو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے اسے چھوڑ دو یہ بدبوتار ہے اس واقعے کی خبر عبداللہ بن عبی ابن سلول کو ہوئی تو غصے سے بڑا کٹھا اور بولا کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے یہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہمارے ہی حریف اور مت مقابل ہو گئے ہیں خدا کی قسم ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی ہے جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں کو پھاڑ کھائے سنو خدا کی قسم اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں کا معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اگر اسے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے اس وقت مجلس میں ایک نوجوان صحابی حضرت زیاد رضی اللہ عنہ بن ارکم بھی موجود تھے انہوں نے آ کر اپنے چچا کو پوری بات کہہ سنائی ان کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے بولے حضور عباد رضی اللہ عنہ بن بشر سے کہیے کہ اسے قتل کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ کیسے مناسب رہے گا لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے نہیں بلکہ تم کوچ کا اعلان کر دو یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے لوگ چل پڑے تو حضرت بن رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقت کوچ فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے صاحب یعنی ابن ابی نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی انہوں نے دریافت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مدینہ واپس ہوا تو معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو اسے مدینہ سے نکال باہر کریں خدا کی قسم وہ ذلیل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعزت ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نرمی برتیے کیونکہ بخدا اللہ تعالی آپ کو ہمارے پاس اس وقت لے آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج تیار کر رہی تھی اس لیے اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے اس کی بادشاہ چھین لی ہے پھر آپ شام تک پورا دن اور صبح تک پوری رات چلتے رہے بلکہ اگلے دن کے ابتدائی اوقات میں اتنی دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ زمین پر جسم رکھتے ہی بے خبر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کر گپ لڑانے کا موقع نہ ملے ادھر عبداللہ بن ابی کو جب پتہ چلا کہ زیاد رضی اللہ عنہ بن ارقم نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی ہے اور نہ اسے زبان پر لایا ہوں اس وقت وہاں انصار کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ لڑکا ہے ممکن ہے اسے وہم ہو گیا ہو اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا اسے ٹھیک ٹھیک یاد نہ رکھ سکا ہو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اپی کی بات سچ مان لی حضرت زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ویسے غم سے میں کبھی دو چار نہیں ہوا تھا میں صدمے سے اپنے گھر میں بیٹھ رہا یہاں تک اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل فرمائی جس میں دونوں باتیں مذکور ہیں ہم الزین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا یعنی یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنے سورہ منافقین آیت نمبر تریسٹھ حضرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں پھر فرمایا اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی تھا اس کے بالکل برعکس نہایت نیک تنیت انسان اور خیار صحابہ میں سے تھے انہوں نے اپنے باپ سے برات اختیار کر لی اور مدینہ کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے جب ان کے باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے خدا کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں کیونکہ حضور عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی اور تب صاحبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑا عبداللہ بن ابی کے انہی صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو مجھے فرمائیے خدا کی قسم میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا اور دو واقعہ افق اس غزوے کا دوسرا اہم واقعہ افق کا واقعہ ہے اس واقعے کا ماحصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج متحرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے جس کا قرآن نکال آتا اسے ہم لے جاتے اس غزوے میں قرآ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا ہار جسے آریتن لے گئی تھیں کھو بیٹھیں احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئیں جہاں ہار غائب ہوا تھا اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے انہوں نے سمجھا آپ ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں اس لیے اسے اونٹ پر لاد دیا اور ہودج کے ہلکے پن پر نہ چونکے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابھی نو عمر تھیں بدن موٹا اور بو تھا نیز چونکے کئی آدمیوں نے مل کر ہودج اٹھایا تھا اس لیے بھی ہلکے پن پر تعجب نہ ہوا اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو انہیں ضرور محسوس ہو جاتا بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہار ڈھونڈ کر قیام گاہ پہنچیں تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے لیکن اللہ اپنے امر پر غالب ہے وہ بالائی عرش سے جو تطبیر چاہتا ہے کرتا ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں پھر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی یہ آواز سن کر بیدار ہوئیں کہ انا للہ و الیہ راجعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہ پچھلی رات کو چلا آ رہا تھا صبح کو اس جگہ پہنچا جہاں آپ رضی اللہ عنہ موجود تھیں انہوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو پہچان لیا کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھ چکے تھے انہوں نے انہا للہ پڑھی اور اپنی سواری بٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے قریب کر دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئیں حضرت صفوان نے للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے دشمن خبیص عبداللہ بن ابی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی اس نے اس کے کربے پنہا کو آئیاں اور نمایاں کیا یعنی بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اسے پھیلانا بڑھانا اور اتھیڑنا اور بننا شروع کیا اس کے ساتھی بھی اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے اور جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپاگینڈا کیا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کچھ بول نہیں رہے تھے لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صراحت کیے بغیر اشاروں اشاروں میں مشورہ دیا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں لیکن حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کی اِزا رسانیوں سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کی اجازت چاہی لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ پر جو عبداللہ بن ابی کے قبیلہ خزرج کے سردار تھے قبائلی حمیت غالب آ گئی اور دونوں حضرات میں ترش کلامی ہو گئی جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بڑا کٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصی مشکل سے انہیں خاموش کیا پھر خود بھی خاموش ہو گئے ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور ایک مہینے تک مسلسل بیمار رہیں انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات ام نے کے ہمراہ قضائی حاجت کے لیے میدان میں گئیں اتفاق سے نے مستح اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بدعا دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے تحمد کا واقعہ کہہ سنایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگانے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں اور صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگیں اور پھر دو راتیں اور ایک دن روتے روتے گزر گیا اس دوران نہ نیند کا سرما لگایا نہ آنسو کی جھڑی رکی وہ محسوس کرتی تھیں کہ روتے روتے کلیچہ شک ہو جائے گا اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کل میں شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بعد کہہ کر فرمایا اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے اگر تم اس سے بری ہو تو واللہ اللہ تعالیٰ قریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا اور اگر خدا خواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آنسو یکتم تھم گئے اور اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود ہی کہا واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون یعنی صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے سورہ یوسف آیت نمبر اٹھارہ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئیں اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا نزول شروع ہو گیا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی عائشہ حضور کی جانب اٹھو شکریہ ادا کرو انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد و وسوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کروں گی اس موقع پر واقعہ افق سے متعلق جو آیات اللہ نے نازل فرمائیں وہ سورہ نور کی دس آیات ہیں جو ان انلزینجا بالف کی عصبت منکم سے شروع ہوتی ہیں جو آیت نمبر گیارہ ہے اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مستہ بن اثاثہ حسان بن ثابت اور ہمنا بنت جہش رضی اللہ عنہم کو اسی اسی کوڑے مارے گئے البتہ خبیص عبداللہ بن عبی کی پیٹھ اس سزا سے بچ گئی حالانکہ تہمت تراشوں میں وہی سر فہرست تھا اور اسی نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جاتی ہیں وہ ان کے لیے اخروی عذاب کی تخفیف اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور عبداللہ بن ابی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا تھا یا پھر وہی مسلحت کار فرما تھی جس کی وجہ سے اس کی اسلام دشمنی کے باوجود اسے قتل نہیں کیا گیا حافظ ابن حجر نے امام حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ بن ابی کو بھی حد لگائی گئی تھی اس طرح ایک مہینے کے بعد مدینہ کی فضا شک و شبہ اور قلق کو استراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی اور عبداللہ بن ابی اس طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا ابن اصح کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عطاب کرتے اس کی گرفت کرتے اور اسے سخت سست کہتے اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے عمر کیا خیال ہے دیکھو واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی بات کہی تھی تو اس کے بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے لیکن اگر آج انہی ہمدردوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قتل کر دیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ میری سمجھ میں خوب آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے